المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا تستووا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق <clears throat> لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر اگر تم اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مہر مقرر تھا بس ان کو کچھ جوڑا وغیرہ دے دو طلاق کے وقت حلل سے قدر ہو و المخ تیرے قدر ہو مالدار پر وہ جوڑا اس کی گنجائش کے مطابق واجب ہے تم دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے متعم بالمعروف دستور کے مطابق یہ سامان دینا حق ہے نیک لوگوں کے ذمہ و ان طلب تم ہن من قبل ان تمسو ہن وقت فرض تم لہن فریضہ اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے جن عورتوں کا نکاح کے وقت مہر مقرر تھا تو اس کا نصف دینا ہوگا جتنا نکاح کے وقت مہر مقرر کیا تھا تم نے اللہ یاحونا اور یاحو ولجیب یدی ہی عقد تم مگر یہ کہ کوئی معاف کر دے یا وہ معاف کر دے جس کے قبضے میں نکاح کی گرا ہے اگر تم نے معاف کیا تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور کچھ زیادہ دینے کو نہ بھول جاؤ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے ان دو عید کریمہ کے اندر دو طرح کی متعلقہ عورتوں کا مسئلہ بیان ہوا ہے ایک کا باہر مقرر ہے اور ایک کا مطلب نکاح کے وقت مقرر نہیں تھا کل چار صورتیں ہیں جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے یہاں پر دو صورتیں بیان ہوئی ہیں دو صورتیں دوسرے مقام پہ بیان ہوئی ہیں ایک وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا اور نکاح کے وقت مہر کوئی طے نہیں ہوا بس ویسے ہی نکاح ہو گیا ہے اور پھر اس کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی دوسری صورت اس عورت کی ہے کہ نکاح ہوا اس وقت اس کا مہر مقرر ہوا لیکن شادی سے پہلے روشنی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تیسری وہ عورت ہے کہ جس کا نکاح ہوا اور نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا اور اس کی شادی بھی ہو گئی رخصتی بھی ہو گئی پھر طلاق ہو گئی یعنی نکاح کے وقت مہر بھی تھا اور رخصتی بھی ہو گئی بعد میں طلاق ہو گئی چوتھی عورت وہ ہے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا لیکن شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد رخصتی کے بعد طلاق ہو گئی تو چاروں کے الگ الگ مسئلے ہیں یہاں پر جو پہلا مسئلہ بیان کیا ہے فرمایا کہ اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی مادم تمسو ہننا جن کو نہیں لگایا مقصد استعارہ ہے رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہی ہوا تھا ابھی شادی کرنی تھی کہ جیسے بعض دفعہ خاندانوں میں باہم میں ایسے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو فرمایا کہ اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی جن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور ان عورتوں کا مہر بھی مقرر نہیں تھا اتفاق ایسا تھا کہ جب نکاح ہوا تھا تو مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا بس اس کے بغیر ہی نکاح کر لیا گیا ہے یہ نکاح منعقد تو ہو جاتا ہے لیکن صحیح نکاح نہیں ہے پھر مہر مثلی واجب ہو جاتا ہے یعنی جن عورتوں کا ابھی اس تھوڑی دیر بعد بھی مسئلہ آئے گا مہر مثلی کا جن عورتوں کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہ ہو یا وہ یہ کہہ بھی دیں کہ کوئی کاروبار نہیں ہے تو تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مہر نہیں ہوگا بلکہ ماہر مثل ہی واجب ہو جائے گا خود بہت شوہر کے ذمہ ماہر مثل سے مراد وہ ماہر ہے کہ اس خاتون کی جو اور کزنیں اور بہنیں یا پھوپھیوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں ان کا ماہر کتنا تھا اتنا ہی مہر اس عورت کا بھی مقرر کر دیا جائے گا اس کو ماہر مثل کہتے ہیں جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور مہر کا کوئی ذکر نہیں تھا رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ترتیب اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتی بس نکاح کے ساتھ رخصتی کی ترتیب کرنی چاہیے جو لوگ منگنی کرتے ہیں اور منگنی کے بعد پھر اس کے بعد مرحلہ نکاح کا آتا ہے پھر شادیوں کا آتا ہے اس درمیان میں کئی شرارت والے لوگ ادھر ادھر کی باتیں الٹی سیدھی پہنچاتے ہیں جس سے وہ منگنیاں ٹوٹتی ہیں پھر کوئی کیا مسئلہ بناتا ہے کوئی کیا بناتا ہے اصل میں تو جو منگنی ہے یعنی بات ہو جانا اس میں اس کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو نکاح نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نکاح ارادہ نکاح کے ساتھ جب دو گواہ ہوں گے اور اس پر جانے بین سے اور پھر نکاح وہ نکاح ہوتا ہے کہ ایک نے ایجاد کیا دوسرے نے قبول کیا ادھر لڑکا ہوتا ہی نہیں ہے ویسے ہی دونوں طرف کے لوگ مل بیٹھتے ہیں اور ایک بات ہو جاتی ہے اس کو وعدہ نکاح کہہ سکتے ہیں نکاح نہیں ہے اور اس منگنی کی شرح کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی اگر ٹوٹ جائے تو بے شک ٹوٹ جائے یہ بھی ہمارے یہاں کے اپنے رواج ہیں شرح مقصد ہے کہ یوں پہلے کوئی نہیں ہاں بات ہوئی انہوں نے کچھ آمادگی کا اظہار کیا اس کے بعد نکاح ہونا چاہیے اور نکاح کے بعد بھی لمبا عرصہ درمیان میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں بھی پھر خطرات ہوتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں اور پھر جھگڑوں کی شکل بن جاتی ہے اول تو نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہو جائے اور اگر نکاح کے ساتھ رخصتی کی ترتیب نہیں بھی تو اتنا لمبا اس کو نہیں کرنا چاہیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے رخصتی کرنی چاہیے اب یہ ایک عجیب واقعہ دارالفتہ میں درپیش ہے کہ علاقہ نہیں بتاتے ہیں پھر بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں مول صاحب نے ہمارے علاقے کا نام لیا ہے وہ تو اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اصلاح کریں لڑکی کی والد نے تو بات کر دی یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ایسی ایسی جہالت ہوتی ہے لڑکی کے والد نے بات کر دی اور وہ لوگ آ گئے رشتہ کرنے کے لیے نکاح کرانے کے لیے ادھر جب آئے تو اس نکاح ہونے کے لیے لڑکی سے جیسے پوچھنے جاتے ہیں اس نکاح میں نہیں کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے میں مجھے منظور نہیں ہے سراہتم بات ہو گئی اب وہ والد نے کہا بھائی میں نے تو آپ کے ساتھ زبان کی ہوئی ہے لیکن اب یہ لڑکی نہیں مانتی تو آپ لوگوں کی بھتیجی ہے جیسے خاندانوں میں رشتے ہوتے ہیں تو آپ خود ہو جا کے منوا لو اس لڑکی نے نہیں مانا ادھر سائڈ میں کہیں گئے تو مولانا صاحب کوئی مل گئے وہ مل ہی جاتے ہیں تو اس نے کہا اچھا اس کے بعد میں کہا ہوا تھا وغیرہ تو پانچ ایک ہزار روپیہ کفارہ ہے پھر ہو جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے وہ اس کو دے دیا اور نکاح اپنے پاس سے پر کر دیا نکاح فارم پر کر دیا گواہ ڈال دیے اور نکاح ہو گیا جی بس آپ تم اس کو لے جا سکتے ہو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے ہے وہ مسئلہ آگے تک پہنچا ہے وہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں لیکن زیادتی دیکھو دونوں طرف سے مولانا صاحب نے بھی حد کر دی ہے اور ادھر والے لوگوں نے بھی جب دونوں دن پہلے بیان کر چکا ہوں ولی اور لڑکی ان دونوں کی رضا شرط ہے پھر نکاح ہوگا صرف لڑکی راضی ہے ولی راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا صرف ولی راضی ہے لڑکی راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا تو دونوں رضا اس ترتیب پر کے جانبین سے نکاح ہو اور پھر اس میں درمیان میں لمبا عرصہ نہیں ہونا چاہیے رخصتی کر دی جائے اور نکاح ایسا نہیں ہوتا بے شک ایک فارم نہیں مولانا صاحب کئی فارم پر کر دے تب بھی نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ لڑکی راضی نہیں والد کہتے بھی رہے تو کیا ہوگا اور نکاح فارم تو کوئی ضروری نہیں ہے نکاح فارم تو ایک حکومتی ترتیب ہے کہ کہیں بعض دفعہ باہر جانا پڑے کچھ ہونا پڑے تو کہیں کوئی پوچھے گا بھائی آپ لوگوں کا نکاح بھی ہوا بھائی آپس میں یا نہیں آج تک نکاح فارم کہاں تھے یہ تو اب کی ایجاد ہے تو اصل تو لڑکی کی رضا اور ولی اقرب کی رضا ہے فرمایا کہ اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دے دی جن کے ساتھ نکاح ہوا اور تم نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا اور ان کا مہر مقرر نہیں تھا اب رخصتی سے پہلے اس لڑکی کو طلاق ہو گئی جس کا ماہر مقرر نہیں تھا تو قرآن نے فرمایا وہ مت او ایسی عورتوں کو کچھ دے دو بے شک ماہر مقرر نہیں تھا یہ غلطی ہوئی ہے اور اگر رخصتی ہو جاتی تو پھر تمہارے مثل واجب ہو جاتا لیکن رخصتی نہیں ہوئی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی صرف نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی پہلے طلاق ہو گئی رخصتی ہو جاتی جس کا مہر نہ تھا اس کا مہر مثل ہو جانا تھا رخصتی نہیں ہوئی اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو قرآن نے بتایا مت ہننا ایسی عورتوں کو طلاق کے وقت کچھ دے دو یہاں پر شریعت نے بات کو مبہم ہم چھوڑا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ کم از کم ایک مکمل جوڑا ہے متعو میں جس عورت کا مہر مقرر نہیں تھا نکاح ہوا رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اس عورت کا چونکہ مہر تو مقرر نہیں ہے تو ایک جوڑا کپڑے کا ادنا یہ متعو ہننا ہے لیکن قرآن مجید نے اس کی سراحت نہیں کی فرمایا حال المور سے قدر ہو جو مالدار شخص ہے یہ جوڑا یا یہ ہدیہ یا یہ کچھ جو دینا ہے مالدار کے ذمہ اس کے بقدر ہے وہ الْمُقْتِرِ قدر ہو اور جو تندست ہے اور رخصتی سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی ہے غریب آدمی ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق دے دو تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ادنا سے ادنا تم دست کے ذمہ بھی ایک جو ہے کپڑے کا لازم ہے اور اس سے اونچا ہو زیادہ دینا چاہے وہ تو قسمت کی بات ہے طلاق ہو گئی لیکن اس انداز میں مرد کو طلاق دینی چاہیے کہ بعد میں وہ عورت اپنے تذکروں میں اس کی بدنامی نہ کرے یعنی سخاوت بھی کرے کہ اچھا آدمی تھا اور اس نے خیال کیا اور طلاق کے وقت بھی مجھے اس نے اتنا ہدیہ دیا تو بس ہماری قسمت ایسی تھی کہ دونوں کا نبھا نہ ہو سکا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور بزرگوں میں سے ہیں اور جو یہ سلسلے ہیں نا نقش بندیہ تصور چشتیہ وغیرہ ان کے ایک بہت بڑے یہ بزرگ ہیں یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے نیک آدمی تھے ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی نکاح ہوا تو بات ترتیب نہ بن سکی کچھ ایسے حالات بن گئے تو شادی نکاح بھی کوئی خاص مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا بس ایک جیسے ہوتا ہے کہ ہو گئی جی تھی نکاح لیکن مہر مقرر نہیں تھا رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار دینار ہدیے کے طور پر اس خاتون کو دے دیے باوجود اس کے کہ ماہری مقرر نہیں تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی بس نکاح ہوئی نکاح ہوا اور اس کے بعد طلاق کی شکل بن گئی ہے تو اس انداز میں عورت کو رخصت کرنا چاہیے دیکھو عورت جو ہے ماتحت ہے شوہر کے ہر لحاظ سے محتاج ہے ہدیے کی بھی کہ شور کچھ دے نان و نفقہ کی بھی محتاج ہے رہائش کی بھی محتاج ہے لباس کی بھی محتاج ہے ہر لحاظ سے محتاج ہے تو لہذا وہ محتاجی اس کی جب آپ کے پاس تھی تو تب بھی اور چلی جائے گی تب بھی وہ محتاجی ہے کسی اور کے نکاح میں لہذا اتنی حسن سلوبی کے ساتھ اس کو رخصت کرنا چاہیے تاکہ بعد میں بدنامی کی شکل نہ بنے ہم کسی وقت انشاءاللہ شاء گیارہ عورتوں کی کہانی ایک امام ترمزی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متصل گیارہ عورتوں کی کہانی لکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہانی کا تذکرہ کیا ہے آپ نے فرمان میں تو اس میں عجیب واقعات ہیں عورتوں کے ان گیارہ عورتیں فارغ بیٹھی تھی تو ہر کسی نے اپنے اپنے شوہر کی داستان بیان کی ہے لیکن ان میں سے ایک خاتون اول نمبر آئی ہے اپنی بات بیان کرنے میں باوجود اس کے کہ اس کو طلاق ہو گئی تھی لیکن متعلقہ ہو کر بھی اس نے اس مجلس کے اندر اپنے شوہر کی بدنامی نہیں کی وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ عورت نیک تھی وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ شوہر کے احسانات بہت تھے تو اس نے وہ گرایا کہ باوجود طلاق ہونے کے اس نے میرا اتنا خیال کیا تو ان شاء اللہ کبھی اس موضوع پہ بات آئے گی تو کریں گے فرمایا کہ تنگ دست کی ذمہ اگر باہر مقرر نہیں تھا رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تنگ دست کی ذمہ اس کے بقدر ہے کہ عورت کو طلاق دیتے وقت کچھ ہدیہ دے دے مطام بالمعروف یہ دستور ہے حقا نل المحسنین نیک لوگوں کے ذمہ یہ واجب ہے جب مہر بھی مقرر نہیں نکاح تو ہو گیا تھا تو کچھ تو لے دو دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ وَإِن تَلَّتْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزًا ایک عورت ہے اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور نکاح کے وقت مہر مقرر تھا اب اس رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی نکاح کے وقت ماہ مقرر تھا رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ جو مہر مقرر تھا اس عورت کو نصف کو مہر دے دینا ہے جس کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی فرض کرو کہ دس ہزار روپیہ مہر مقرر تھا نکاح کے وقت ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ درمیان میں ایسی کوئی شرارتیں ہوئیں کہ طلاق کی نوبت آ گئی اس عورت پانچ ہزار روپیہ باہر ملے گا کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی اگر رخصتی ہو چکی ہوگی تو یاد ہی کہا یا کوئی معاف کر دیتا ہے فرض کرو اس میں طلاق مانگنے والے لوگ عورت والے تھے لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم نے کر دیا بس غلطی ہو گئی تھی اس وقت مشورہ نہیں کیا ہم یہ لڑکے آپ کے حوالے نہیں کرتے ہیں یہ نہیں جانا چاہتی ہے یعنی طلاق کا مطالبہ بالفرض لڑکی والوں کی طرف سے ہے اور لڑکی والے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نصب جو مار ہے وہ نصب مار بھی ہم نہیں لیتے ہیں بس آپ یہ مہربانی کرو کہ ہماری لڑکی کو طلاق دے لو یہ نہیں آپ کے پاس رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے اگر وہ معاف کر رہے ہیں اور اس معافی کی شکل میں وہ طلاق لینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے شور اگر مار بھی نہیں دیتا تو گار نہیں اور یا عقدت جس کے قبضے میں نکاح کی گرا ہے وہ کچھ معافی کی شکل کر دیتا ہے کیسے کہ اس عورت کے نکاح کے وقت مہر تھا مقرر دس ہزار رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو لوگوں نے شور کو کہا کہ بھائی آپ نے پانچ ہزار روپے ماہر دینا ہے تو شور کہتے ہیں چھوڑو پانچ پانچ ہزار وہ دس ہزار دے دیا ہوا ہے بس وہ پورے اس کا ہو گیا میں نے معاف کیا ہے اگر آگے زائد چلا گیا تو بھی معاف کا بخش ہے اس کو ہو گیا ہے تو اگر شور خود معاف کر دے یعنی پورا باہر دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے فرمایا انتافو اقرب تقوا اس طرح کے معاملات میں درگزر کر دینا کہ کچھ زیادہ دے دینا کسی کا خیال کر جانا یہ ایک نیکی کے زیادہ قریب تقوی کے زیادہ قریب ہے بلا تن سب الفضل بینکم اور ایسے معاملوں میں جتنا واجب ہے اتنا دے کر اس سے اضافے کو نہ بھول جاؤ یعنی کچھ زیادہ دے دیا کرو طلاق ہوئی مہر دس ہزار مقرر پندرہ ہزار دے دو بارہ ہزار دے دو یہ تو ان دو عورتوں کی بات ہے کہ جن کی رخصتی سے پہلے طلاق کی شکل بن گئی لیکن وہ عورت جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں تھا اور پھر شادی بھی ہو گئی رخصتی بھی ہو گئی اور اس کے بعد طلاق ہوئی تو ایسی عورت کو مہر مثل ملے گا یعنی جو اس کی خاندان کی لڑکیوں کا مار ہوتا ہے وہ پورا مار ملے گا اور وہ عورت کہ جس کی شادی ہو گئی اور مہر مقرر تھا مہر مقرر تھا شادی ہو گئی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 تو نماز پیدل پڑھ لو یا سواری میں پڑھ لو پھر جب تم حالت اطمینان اور امن میں ہو جاؤ تو پھر اس طریقے سے پڑھو جیسے اللہ پاک نے تمہیں سکھایا ہے جس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے بات اس سے پہلے چل رہی تھی نکاح کی طلاق کی عدت کی پھر عدت طلاق کے وقت عورت کو کیا دینا چاہیے جوڑا ہدیہ وغیرہ ابھی وہ مسائل باقی ہیں کہ درمیان میں یہ عہد اللہ رب العزت نے فرما دی حافظ علسلوات وسلاۃ الوسطیٰ کہ نمازوں کا خیال کرو تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ معاشرتی مسائل کو اللہ پاک بیان کر رہے تھے تو درمیان میں عبادات مقصودہ میں سے سب سے اہم عبادت کو ذکر کر دیا یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ان مسائل میں الجھ کر کہیں نمازوں کو فوت نہ کر دو یعنی جس طریقے سے انسان کے ذمہ حقوق العباد ہیں معاشرتی مسائل کے نظام کو درست کرنا ہے سنبھالنا ہے سمیٹنا ہے نبھانا ہے الجھنوں کو دور کرنا ہے تو اس سے زیادہ اہم حقوق اللہ ہے اور حقوق اللہ میں سے سب سے زیادہ اہم نماز ہے تو مسائل معاشرتی مسائل کے درمیان میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ یہ اپنی جگہ پر حکم ہے ایک اور مقام پہ پیچھے بھی دوسرے مسائل بیان ہو رہے تھے تو اس کے درمیان میں بھی نماز کا ذکر فرما دیا کہ اس سے کہیں تم بے پرواہ نہ ہو جاؤ یہ حکم اپنی جگہ پر ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو ارکان اسلام ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ان میں سب سے زیادہ اہم حکم وہ نماز کا حکم ہے اور نماز با جماعت کا تقویر اولا کا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کامل ہے نماز بغیر جماعت کے پڑھنا بے شک وقت کے اندر پڑھ لے نماز ناقص ہے اور اگر نماز وقت بھی گزار دیتا ہے تو پھر وہ نماز قضا ہو گئی اور اگر قضا بغیر وجہ کے ہو گئی تو اس ادا بھی اس نے کر دی یعنی قضا کر لی تب بھی اس پر سزا ہے بہت سخت وعیدیں ہیں فضیلت بھی بہت زیادہ ہے چنانچہ سب سے بڑی فضیلت کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص نہر کے قریب رہتا ہو اور دن میں پانچ مرتبہ نہائے تو پوچھا آپ نے کہ بتاؤ اس نہانے والے شخص کے جسم پر کوئی میل رہے گی تو صحابہ نے عرض کی حضرت نہیں رہے گی تو فرمایا ایسے ہی جو شخص نماز با جماعت پانچ وقت کا پابند ہے تو اس کے عمل نامے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا سب معاف ہو جاتے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے پھر اس کے علاوہ کئی مسائل نماز کی ادائیگی کے ساتھ انسان کے حل ہوتے ہیں تو وہ عید بھی بہت سخت ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مابین العبد والکفر ترک الصلاط یعنی بندے اور کفر کے مابین فرق کرنے والی چیز مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کی پابندی ہے اور کوئی شخص نماز ترک کر رہا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے یہی وجہ ہے مسند امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی کہ من ترک صلاح متعمدن فقط فقد کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے بھی کفر کیا یعنی منکر سلاد تو بالاجماع اجماع ہے کوئی شخص کا نماز کا منکر ہے نماز کو مانتا ہی نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے وہ تو بالاجماع اجماع سب کے نزدیک کافر ہے لیکن جان بوجھ کر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے مقتابی جس کو حنابلہ کہتے ہیں یعنی سعودی عرب والے حنابلہ ہیں ان کے نزدیک جان بوجھ کر کسی شخص نے نماز چھوڑ دی وہ شخص کافر ہو گیا اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی قول ہے ان کا قول ہے حنابلہ کا مسلک ہے یہی اس حدیث کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اس شخص نے کافروں والا کام کیا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کافروں والا کام کیا ہے اس کو اسلامی حکومت سزا دے گی جیل کرے گی وہ توبہ کرے پھر اس کے بعد اس کو باہر چھوڑا جائے اتنا اہم حکم ہے تو پھر جب اس کی فضیلت اتنی تو پھر اہمیت بھی اس طرح ہے پھر میں حافظ تمام نمازوں کا پابندی کے ساتھ ادائیگی کا خیال رکھو یہ نہیں دو چار دن کر بس یہ اللہ کا حکم ہے یہ فرض ہے ہمارے ذمہ اس پر کوئی فضیلت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس سے قطع نظر انسان نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے اور اس میں خود بخود فضائل وہ انعامات حاصل ہوتے رہیں گے پھر آگے فرمایا وسلم تمام نمازوں کا خیال رکھو اور خصوصاً درمیانی نماز کا خیال رکھو یہاں درمیانی نماز میں سب اقوال ہیں بعض حضرات کے نزدیک صبح کی نماز درمیانی ہے بعض کے نزدیک ظہر کی نماز درمیانی ہے بعض کے نزدیک عصر کی نماز درمیانی ہے بعض میں مغرب بعض میں عشاء مقصد یہ ہے کہ جو بھی نماز لی جائے تو اس کے آگے پیچھے تو نمازیں ہیں وہی درمیانی ہے لیکن اکثر محدثین مفسرین کا رجحان صلاط وسطی کے بارے میں وہ صلاط اثر ہے کہ اثر کی نماز کا بہ خیال رکھو اس میں کئی وجہ ہیں ایک مرتبہ جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی اس وقت بھی اثر سے ابتدا ہوئی ہے اکثر مفسرین کا محدثین کا یہ رجحان ہے غزوہ احزاب میں جو آپ کی چند نمازیں قضا ہوئی تھیں تو عصر کی پہلے قضا ہوئی پھر بعد نے تو زور بھی کہا لیکن عصر کی جب قضا ہوئی تو آپ نے بد دعا دی کہ یا اللہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے جن کی دشمنی کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز رہ گئی ہے کہ وہ قضا ہو گئی تھی پھر مغرب بھی قضا ہو گئی پھر بھی دے پھر آپ نے ساری نمازیں اکٹھے بعد میں فارغ ہو کے پڑھی ہے ایک اور بات علماء سیر نے لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے ایک دو دفعہ اور سفر میں بھی ہوئی ایک غزوہ احزاب میں ہوئی جب بھی قضا ہوئی ہے آپ کی نماز تو آپ جہاد کے سفر میں تھے جہاد کے سفر کے علاوہ آپ کی پورے زمانہ حیات میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہر دفعہ ادائی جبکہ عام انسان کے مشاغل کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مصروفیات بہت کام ہیں آپ آپ عمر پڑھ کے دیکھیں آپ کے جو طریقہ کار ہے مسائل ہیں درس و تدریس ہے واض و نصیحت ہے جہاد ہے وہ زندگی بالکل مختصر ہے اور کارنامے اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے کہ آج کا کوئی امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال کردار آپ کے اقوال کارناموں کو پڑھنا چاہے کہ میں مطالعہ تو کر لوں وہ مطالعہ بھی نہیں کر سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک پوری زندگی بغیر ہے وہ مکمل احاطہ نہیں کر سکتا رسول پاک کی تعلیمات کے مطالعے کا ہی تو لیکن اتنی مصروفیات کے باوجود وہ ساری مصروفیتیں یہ دین تھی لیکن آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی کوئی تو جہاد کے سفر میں ہوئی معلوم ہوا کہ جہاد سب سے اہم سفر ہے سب سے اہم سفر ہے کہ اس سے یہ اہم والا حکم بھی تقدم تاخر کی طرف چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ سب نمازوں کا خیال رکھو اہتمام کرو الوسطا اور اثر کی نماز کا خوب خیال رکھو اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ عموماً اس وقت انسان کو کوئی شام کے گھر کے کام کاج کی ترتیب ہوتی ہے اس وقت بھی ہوتی تھی اب تو لوگوں نے سفر کرنے ہوتے ہیں چھٹی کر کے تو اس لیے آج سے بھی خطرہ ہے کہ راستے میں روڈ بند ہو اشارہ لمبا بند ہو تو نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے یہی وجہ ہے میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ اگر ایسی مجبوری ترتیب ہو تو مثل اول پر اثر کی نماز پڑھ لینی چاہیے جب قضا کا خطرہ ہو جو نقشہ مسجد سے چھپا ہوا ہے اس میں مثل اول لکھا ہوا اور مثل ثانی مثل ثانی تو ٹھیک ہے سب کے نزدیک بل اتفاق نماز ہو جاتی ہے لیکن مثل اول میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے سب اہمہ کا مسلک مثل اول کا بھی ہے اور بعض ممالک میں تو عصر کی نماز کا مثل اول پر ہی حکم ہے سب آپ حضرات جب حج کے لیے جاتے ہیں تو عصر کی نماز وہاں مثل اول پر ہی پڑھتے ہیں تو اگر خطرہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو مثل اول پر ادا کر لینی چاہیے اور دو چار ساتھی دفتر میں مل کے جماعت کرا لیں تو اس میں کامل نماز کا ثواب ہو جائے گا بے شک جامع مسجد کی نماز کا ثواب تو نہیں ہوگا لیکن اس گناہ سے بچ جائیں گے جو ناقص نماز یا ہونے کا خطرہ ہے ایک مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اثر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تورے کا اللہ کرے کہ اس کے مال بھی ہلاک ہو جائے وہ خود بھی ہلاک ہو جائے اس کا سب کچھ برباد ہو جائے بس دعا کی اثر کی نماز کے فوت ہونے کی تو نماز کا اہتمام ایک وقت ایک بادشاہ جو آپ کے قریب ہی کے زمانے کا تھا تو اختلاف ہوا اس عہد کی تفسیر میں وسلاط الوستا کہ یہ اس سے کون سی نماز مراد ہے تو ایک صحابی کو تلاش کیا گیا اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے کہ بس صلاط الوسطیٰ کی وہ صلاحطاً تفسیر بن جاتی ہو وہ حدیث وہ فرمان رسول تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بس صلاط الوسطیٰ کے بارے میں تو ایک ساتھی کو آپ نے قریب بلایا قریب بلانے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ انگلی دیکھی ہے آپ نے یہ کون سی انگلی ہے تو وہ کہنے لگا جی یہ چھوٹی انگلی اس کو کہتے ہیں تو فرمایا کہ یہ زہر کی نماز ہے پھر کہا یہ آپ نے دیکھی ہے انگوٹھا جی جی دیکھا ہے فرمایا کہ یہ مغرب کی نماز ہے پھر اس کے بعد دیکھا ہے کہ یہ آپ نے دیکھی ہے انگلی یہ یہ عشاء کی نماز ہے پھر فرمایا کہ یہ اس یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ دیکھی ہے آپ نے انگلی یہ صبح کی نماز ہے تو اب بتاؤ کون سی انگلی رہ گئی ہے کہ بڑی انگلی رہ گئی ہے کہا ہے تو یہ بڑی انگلی لیکن اس کو سلاتے وسطی کہا گیا یہ درمیان والی نماز ہے کہ اس سے پہلے دو دن کی نمازیں آ گئیں اس کے بعد دو رات کی نمازیں آ گئیں تو یہ درمیان والی نماز صلاح عصر اور انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے موقع آیا تو عصر سورہ ہے نا تو قسم ہے زمانے کی اس میں مختلف تفصیلیں ہیں اس میں ایک وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کا ذکر کیا ہے کہ اب کچھ تغیر تبدل دن کا لہل کی طرف جا رہا ہے تو اس کو خیال رکھنا ہے تو فرمایا حافظو علی الصلوات تولاسط نمازوں کا خیال رکھو اور صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز یعنی اثر کی نماز کا اس میں ٹائم کم ہوتا ہے تو جیسے ہی ختم ہوگا وہ وقت تو آگے مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا قضا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کان قانتین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے خالص توجہ کے ساتھ یہاں قانتین قنو قانتین قناط قنوت اس کا معنی دعا کے ہوتے ہیں توجہ کے ہوتے ہیں خوشو و خضو کے ہوتے ہیں تو قنو قیام سے ہے یعنی قیام کرو صحیح اہتمام کے ساتھ اور خوشو و خضو کے ساتھ انابت کے ساتھ متوجہ اللہ ہونے کے ساتھ یہ قیام ہو یعنی جو عبادت ہو رہی ہے اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ وہ دھیان پورا اللہ کی طرف ہو جس کو حدیث جبرائیل میں فرمایا گیا کہ کہ اللہ ترا ترا لم تکن ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو آپ خود دیکھ رہے ہو اگر یہ مقام ریاضت اور عبادت کا حاصل نہیں ہے تو پھر وہ دوسرا ضروری ہے کہ کس طرح عبادت کرو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دوسری تیسری چیزیں درمیان میں نہ لاؤ باقی اگر خود خیال آ جائے کہیں سے کچھ تو کوشش کرے متوجہ اللہ ہو جائے اس سے یہ پریشان ہو کہ جی میری تو کوئی نماز بغیر خیال کے ہوتی نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے چھوڑو ویسے ہی آپ ٹھیک ہے ایسا نہیں بے آئینی ہی اسی طرح کی بات کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ حضرت ہمیں تو بعض دفعہ ایسے خیال آتے ہیں کہ وہ قابل بیان ہی نہیں ہوتے کہ جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو قابل بیان ہی وہ, وہ خیال نہیں تو آپ نے فرمایا کہ حملہ شیطان کا اسی جگہ ہوتا ہے جہاں کچھ ہو تو جب آدمی ایمان والا ہو نماز کی طرف آ جائے نیکی کے کام میں آ جائے اور نیکی کے کاموں میں خصوصاً نماز اور پھر کچھ روزے میں اور حج میں سب سے زیادہ نماز میں تو یہی اہم رکن ہے جب کوئی چیز ہوتی ہے پھر چور بھی آتا ہے جب پیسی بندہ فقیر ہو کنگال ہو تو چور کو بھی پتہ ہے کہ اس گھر میں جا کر ایسی اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے کیا چوری کرنی ہے جب کوئی شخص ایمان والا ہو اور نیکی کی طرف آئے اور نیکی کر رہا ہو پھر ہی شیطان کا بھی حملہ ہوتا ہے اور خیالات اور توجہ بس اس میں اپنی طرف سے محنت کرنی چاہیے خیالات کا ازالہ کرے لیکن خیالات آنے کی وجہ سے یہ کہ آپ نے نیکی کو چھوڑ دے کہ ہمارے تو کوئی نیکی خیال کے بغیر نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو بعض جگہوں میں ایسا ہے کہ خیالات آنے سے الحمدللہ اس کا مطلب ہے ایمان ہے تب شیطان کا حملہ ہو رہا ہے کافروں پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا آپ دیکھو نا جب آدمی ویسے دفتر میں بیٹھا ہے بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو جو بات چیت ہو رہی ہے اسی کی طرف ہی توجہ ہوتی ہے درمیان میں کوئی اور خیال نہیں ہوتا یہ عجیب کہانی ہے جیسے نماز میں ہو جائے تو پھر فوراً خیالات آنا جائے جاتے ہیں جب کوئی کام آدمی اور کر رہا ہے دنیا بھی کوئی دوسرا خیال درمیان میں نہیں آتا اور جیسی عبادت اور خصوصاً نماز والی عبادت شروع کرتے ہیں تو خیالات آ جاتے ہیں یہ شیطان کا حملہ اسی جگہ ہوتا ہے جہاں اس کو کچھ ملتا ہے فرمایا بعض قانطین نے قوم اللہ قانتین کی تفسیر یہ کی کہ یہ قیام مراد اس سے ہے کہ نماز بعد جماعت ادا کیا کرو قوم اللہ قانتین میں قیام کا لیا ہے کہ جب مسلمانوں پر عالم اسلام پر مشکل حالات ہوں تو صبح کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں بادل قدوت نازلہ پڑا کریں جو ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بن زکوان اور سلیم وغیرہ کے لیے پڑھا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ کرام قربا کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا تھا تو آپ نے ان کے لیے ایک مہینہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی تھی انشاءاللہ اس کے بعد بتا سکتے الله الرحمن الرحيم فإن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 اپنی بیویوں کے لیے کہ ایک سال ان کو شوہروں کے گھروں سے نہ نکالا جائے خَرَجْنَا فَلَا جَرَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ نم معروف اگر وہ عورتیں خود جانا چاہیں تو کوئی گناہ کی بات تمہارے اوپر نہیں ہے کہ وہ خود اپنے معاملے میں کچھ کر رہی ہیں دستور کے مطابق اللہ رب العزت غالب حکمت والے ہیں اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کے لیے دستور کے مطابق کچھ کپڑے ہیں یہ پرہیزگار لوگوں کے ذمہ واجب ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے سامنے اپنی آیات کو تاکہ تم سمجھ والے ہو جاؤ کل بات چل رہی تھی وہ اللہ کا کہ نماز کے لیے اللہ کے واسطے توجہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تفسیر نماز با جماعت کامل کی ہے کہ اکٹھی صف بستی کی ترتیب میں کھڑے ہو جاؤ اصل نماز کامل نماز با جماعت ہے وقت کے اندر نماز بغیر جماعت کے پڑھی نماز ناقص ہے اور وقت گزار دیا تو پھر نماز قضا ہوئی بلا وجہ اگر قضا ہو گئی تو بھی بہت بڑا گناہ ہے بے شک ادا بھی کر دیا ہو للہ قانتین دوسری بات بتائی تھی کہ قنطا کے معنی ہوتے ہیں دعا کے دعا قنوت کو بھی دعا قنوت اس لیے کہتے ہیں کہ وطروں کی آخری رکعت میں دعا ہوتی ہے تو فرمایا کہ اللہ کے لیے جب نماز پڑھو تو دعا کرو مدارس سے نماز میں دعا ہے خصوصاً وطروں کی آخری رکعت میں دعا وقل اللہ قانتین تیسری تفسیر آخر میں بتا رہے تھے کہ وقت وقت ختم ہوا کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو کے قنوط پڑھو مراد جب مسلمانوں پر مشکل وقت آ جائے مصائب آ جائیں پریشانیاں آ جائیں تو اس وقت قنوت نازلہ پڑھنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دھوکے کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام کو بیر معاونہ میں شہید کر دیا گیا تھا اور ستر قرآن کو تو آپ اتنے پہلے کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے تھے کہ یوں اجتماعی آپ نے بد دعا کی شخصی بد دعا ایک دو دفعہ پہلے کی تھی ایک دفعہ وہ بد دعا کی تھی جب غزوہ بدر کے موقع پر مطببہ شہبہ وغیرہ کے لیے اور ایک دفعہ آپ نے بد دعا کی تھی مدینہ کے یہودیوں کے لیے اور پھر <clears throat> وہ شخصی یعنی اپنے طور پر ہی خود بدعا کی تھی لیکن اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا قنوت نازلہ کی شکل میں بیر معونہ یعنی بن رعال اور زعال زکوان بن سلیم یہ مشہور بات بیر معونہ کے ساتھ ہے ان کے لیے آپ نے ایک مہینہ صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اللہ قاہر آداسلام الاسلام شملہ ہوں فرق جمع ہوں تدبیرہم تدبیر ہوں اور اس کے علاوہ بھی بدعا جملے آپ سے ثابت ہیں وہ آپ نے دعا کی تھی تو بعض حضرات نے قوم اللہ قانتین سے قنوت نازلہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ جب مسلمانوں پر یوں مشکل حالات آ جائیں تو امام صاحب سے مکی نماز میں قنوت نازلہ پڑھائیں چوتھی تفسیر وقم اللہ قانتین میں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں آپ کے وہ فرماتے تھے کہ ہم شروع میں نماز میں باتیں کر لیتے تھے تو کسی سے رکعت پوچھ لی کوئی ضروری بات پوچھ لی یا کوئی باہر سے کوئی پیغام تھا تو ساتھ ہی ساتھ ہی نماز پڑھ رہا ہوتا تو ہم اس کو پیغام دے دیتے تھے تو بعد میں پھر یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب نماز کے اندر بات چیت نہیں کر سکتے ہو اس میں یہ عید قانتین کہ خوب متوجہ ہو کر اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاؤ اب کسی قسم کی بات کرنا پھر اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حتیٰ کہ نماز کے افعال کے علاوہ کوئی فیل کوئی کال کوئی جملہ بھی صادر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے مثلا کوئی شخص تھکا ہوا آیا یا بعض لوگ جماعت کھڑی ہو جائے تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں اب جیسے اللہ اکبر کر دی پھر کھڑے کھڑے ہو یعنی وہ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اف ایسے کر دیتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ نماز کے ارکان میں سے یہ نہیں ہے اف کرنا آئے کرنا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے کمر میں درد یا گھٹنے میں درد تو جب رکو سے اوپر اٹھ گئے یعنی کہ ایک رکعت سے فارغ ہو کے اوپر اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے تو ساتھ کراط سے پہلے آہ بھی نکال دی اب کراط بھی ہو رہی ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسی تکلیف ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو وقوم قانتین چار تفسیریں ہو گئی پانچویں تفسیر ہے وقوم اللہ قانتین کہ اس طرح توجہ کے ساتھ جو بھی عرض کی کہ نماز پڑھنی ہے کہ پوری کوشش کرنی ہے اس میں اور کوئی خیال نہ آئے جس کو حدیث جبرائیل میں بیان فرمایا کہ ایسی بات کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نہیں تو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس انداز میں بات تو یہ محنت سے حاصل ہو جاتی ہے یعنی تھوڑا انسان کوشش کرتا رہے نا جس ہر چیز میں جب انسان کوشش کرے تو اس کے کمال کی طرح تو پہنچنے کی ہمت ہو جاتی ہے اور کسی حد تک انسان اس کے عمدگی کو حاصل کر لیتا ہے تو ایسی نیکی کی بھی بات ہے کہ انسان کوشش کرے کہ نماز میں خیالات نہ آئیں اصل میں یہ نظریہ ہو جائے نا کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا ہماری فکر سے ہماری پریشانی سے ہمارے کچھ اس طرح کی بات دوڑ سے وہ ہم اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتے رد نہیں کر سکتے دور نہیں کر سکتے نہیں قتل کر سکتے جو ہونا ہے اس نے ہونا ہے لہذا جو ہو رہا ہے اسی کے اوپر راضی رہے اب بہت سارے ساتھیوں نے اپنے اوپر خود اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے پریشانی میں ڈالا ہوا ہے اب دیکھو اگر کسی کا نماز میں فون آتا ہے موبائل آتا ہے تو وہ بند کرے گا نہ آئے گا نہیں آئے گا تو جس کو ضرورت ہوگی وہ بعد میں کر لے گا اب ایک شخص نے رات کو بھی آپ موبائل آن فون آن کوئی بج رہی گھنٹی زائد کوئی فضول کوئی کس طرح آپ آرام بھی اپنا خراب دن کا دفتر بھی خراب اپنی نماز بھی خراب اپنا سفر بھی خراب کیا فائدہ کہ اپنی سب صلاحیتوں کو گویا کہ ہر وقت مصروف رکھا کبھی سکون نہیں دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بل نفس کا علیہ کا حق آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے اس کو آرام دینا اس کو صاف ستھرا رکھنا اس کو خوراک دینا انشاءاللہ اس جمعے پر جو موضوع ہے وہ یہی ہے جان مال کے حقوق تو ہاں ہر انسان نے اپنی عبادت کی بھی توجہ ختم کی ہوئی ہے خود ختم کی ہوئی ہے تو اعتماد کرنا چاہیے نماز با جماعت کا اور خوشو و خضو کا نماز با جماعت کے جہاں اور فوائد ہیں کامل نماز کا ثواب ہے یا پانچ سات سو نمازوں کا ثواب بعض میں اور زیادہ ثواب ہے بڑی مسجدوں میں جائیں تو ان ان انعامات کے علاوہ نماز با جماعت کا سب سے بڑا فائدہ ایک اور بھی ہے وہ کثرت اجتماع کی وجہ سے انسان کا ایک ماحول بن جاتا ہے اور اس میں عنابت اللہ اور خوشبو ضو حاصل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا خود کو چلتا ہے جب چار پانچ ساتھی جماعت کراتے ہیں تو اس طرح کی ایک خاص قسم کی نورانیت محسوس نہیں ہوتی لیکن جب نماز با جماعت ہو اور نماز با جماعت مسجد میں ایک ترتیب کے ساتھ جماعت ہوتی ہے تو اس میں ایک انعامت دل اللہ اور خوشو خضو خاص حاصل ہوتی ہے تو نماز با جماعت کا اہتمام کریں اور ساتھ پوری کوشش ہو کہ خیالات نہ آئیں یہ قوم اللہ قانتین کی پانچویں تفسیر ہے آگے فرمایا فین خفتم فرجارن او رکبانن فیزارا امن تو فذکر اللہ کما علمکم مالا تکونو تعلقون نماز اتنا اہم حکم ہے میں کل عرض کیا تھا ارکان اسلام میں سے سب سے اہم حکم ایمان کے بعد نماز ہے حتیٰ کے بعد شخص جو نماز کے پابند نہیں ہے ان کو بہت حسین کافر لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے کیا فرق ہے مسلمان بھی نہیں نماز پڑھ رہا کافر بھی نہیں پڑھ رہا ہے اب دیکھیں حالت جنگ کی یہاں بات نقل کی ہے کہ تمہیں خوف ہے ڈر ہے صحیح معنی میں نماز بعد نماز نہیں ادا کر سکتے ہو قبلہ رخ نہیں ہو سکتے ہو صحیح خوشو و خضو کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سک رہے ہو کہ کافروں کا سامنا ہے حملہ ہو رہا ہے تو فرمایا رکمان اس میں قبلہ ہو دارا جو حکم ہے کہ وہ فرض ہے نماز کے فرائض میں سے وہ فرض آپ سے ثابت کر دیا گیا اور رکمان کہ سواری پر گھوڑے پر سوال ہو تلوار کر رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پیدل چلتے ہوئے بھی نماز ادا کرو قبلہ روک نہیں ہے قبلہ روک ثابت ہو گیا سواری پر سوار ہو نماز کا وقت ہو گیا نماز ادا کرو حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس عید کی تفسیر کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نماز جمع کی ہے کہ یوں نماز پڑھنی ہے کہ جب وہ خوف کا حالت ہو خوف کی حالت ہو تو اس میں اس حد تک خوف کی حالت ہو گئی کہ اب قبلہ رخ بھی نہیں ہو سکتا سب بندی بھی نہیں ہو سکتی جماعت بھی نہیں ہو سکتی اور صحیح رکوع سجود بھی نہیں ہو سکتا تو جس طریقے سے چل رہے ہو دشمن کے طرف آپ کا اقدام ہو رہا ہے بڑھ رہے ہو ساتھ نماز کی نیت کرو اور اللہ اکبر الحمد اور قرآن اپنی کرتے رہو اور پھر سلام پھیر دو نماز آپ کی ہو جائے گی اللہ یہ کہ یہ وقت اور اتنا فرصت اور اتنی سہولت بھی نہیں مل رہی کہ آدمی اشارہ سے اور یوں قرآن بھی کر سکے تو پھر فرمایا کہ اب مؤخر کر لو قضا کر لینا یعنی اس حد تک تاخیر کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اشاروں سے نماز پڑھیں اور جو آپ کے ذمہ اتنا حکم ہو گیا جس طرف اللہ کو آپ پالو گے یہ بھی آپ اللہ کا کام کر رہے ہو ایک سلاط ایک سفر ہے ایک سلاط حضر جیسے ہم حضر اقامت کی نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ نماز ہے ایک سلاط سفر ہے جب آدمی کو اڑتالیس سے زیادہ کا سفر کا ارادہ ہے تو پھر ہر چار فرض دو فرض ہیں جو دو فرض ہیں وہ دو ہی ہیں جو تین فرض ہیں وہ تین ہی ہیں جیسے مغرب کے سنت معاف ہیں کوئی شخص پڑھے تو اچھی بات نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ایک سلاط خوف ہے جس کا ذکر سورہ نثار میں ہے تفصیل کے ساتھ آئے گا وہ یہی سلاط خوف ہے اگر سلاط خوف اس ترتیب کی ہو رہی ہے کہ اتنا سخت ڈر نہیں ہے آگے آگے سپاہیوں کو کھڑا کر کے نماز و جماعت ادا کی جا سکتی ہے تو پھر اس ترتیب پر کریں سو مظاہر ہیں پچاس ایک دفعہ پڑھ لیں پچاس ایک دفعہ نماز پڑھ لیں نماز با جماعت پڑھیں اگر دو اماموں کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے وہ ایک وفد کا الگ امام ہو جائے گا ایک وفد کا الگ اس جگہ پر بھی سلاط خوف برسر پیکار اسلام اور کفر کی سرحد پر بھی نماز با جماعت کی ترتیب قرآن نے سورہ میں بتائی لیکن اگر وہ سارے مجاہدین ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کی شرط یہ ہے کہ اسی امام کے پیچھے پڑھنی ہے یہ زیادہ نیک ہے زیادہ مبارک ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ آپ تقسیم کر دو ایک رکعت اگر سلاط خوف شہر کے اندر ہے تو پھر چار فرض پہلے آپ دو رکعتیں پڑھائیں ایک وقت کو امام صاحب انتظار کریں گے دوسرا وقت آئے گا یہ چلا جائے گا ان کو دو رکعتیں پڑھا کے سلام کریں گے اگر سلامت خوف سفر میں ہے تو پھر امام صاحب چار دو رکعتیں پڑھائیں گے سفر میں ہیں تو ایک رکعت ایک قافلے کو پڑھائیں گے اور دوسری جماعت کو دوسری رکعت پڑھائیں گے یہ ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے ادھر اپنی پوری کریں گے تفصیل ان شاء اللہ عرض کریں گے سورہ نساء پانچویں پارے میں تو فرمایا کہ اگر تم ڈر میں ہو پیدل نماز پڑھو سواری کی حالت میں پڑھو لیکن جب امن میں ہو گئے ہو فسٹ اللہ کما تعلمون پھر اس ترتیب پر نماز ادا کرو جو ہم نے آپ کو عام طریقہ سمجھایا ہے قبلہ رخ ہونا فلاں ہونا فلاں ہونا سب شرائط کے ساتھ نماز ادا کرو یہاں تک نماز کی بات ختم ہوئی اس کے بعد وہی پرانا موضوع جو طلاق کا اور نکاح کا چل رہا تھا اسی کا اختتامی مسئلہ بیان کر رہے ہیں فرمایا والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیۃ لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو گئے اور چھوڑ چکے ہیں اپنی بیویوں کو وصیت کر جائیں وہ اپنی بیویوں کے واسطے کہ ایک سال تک ہمارے گھروں سے ہماری بیویوں کو نہ نکالا جائے اگر وہ پہلے نکلنا چاہے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کئی نکاح کے لیے زمانہ جاہلیت میں ایک سال عدت تھی لیکن اس عورت کو جدا کر دیتے تھے علیحدہ رکھتے تھے بعض مفسرین کا کہنا تو یہ ہے کہ یہاں پر جو شوہروں کو حکم ہے جو مر رہے ہیں وہ مرض الوفات میں وسیعت کر کے جائیں کہ ہماری بیویوں کو ہمارے گھروں میں برسا ایک سال تک نہ نکالیں گے ادھر رہ سکتی ہیں ہاں پہلے خود نکلنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت تھا جب وہ پہلے والی عید اربا اشور و اشرا چار مہینے دس دن کی عدت متوفع انہا زوجہا کی قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت شوہروں کو یہ حکم تھا کہ ایک سال اسی گھر میں اپنی عورت کو رہنے کی وصیت کر جاؤ جب عورت کی عدت کا حکم نازل ہو گیا کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ چار مہینے دس دن یا وضع حمل اس کی عدت ہے جو پہلے تفصیل بیان ہو چکی ہے تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے بس اب چار مہینے دس دن آنا زوجہ کی عدت ہے وہ اس کے بعد کہیں جانا چاہے تو جا سکتی ہے بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وصیت کا حکم تھا شوہر کو کہ وہ اپنی بیوی کے واسطے کر کے جائے یہ اس وقت حکم تھا جب وراثت کا حکم سورہ نساء میں جو آئے گا نازل نہیں ہوا تھا جب شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو وراثت کا حکم ہے آٹھواں حصہ جب اولاد ہو اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ہے اس وقت وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا وراثت کے حکم سے پہلے شوہر کو یہ حکم تھا کہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر کے جائے کہ ایک سال میرے گھر کے اندر رہے نام نف کا خرچہ وغیرہ میرے ہی ترکے میں سے اس کو دیا جائے گا یہ دوسری بات مفسرین کا کہنا ہے لیکن جو اکثر مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عید منسوخ نہیں ہے یہ اپنے طور پر اپنے حکم کے ساتھ اب بھی اسی طرح ہے کہ چار مہینے دس دن جس کا شور فوت ہو گیا اس کی عدت ہے لیکن اگر کوئی شخص مزید اپنی بیوی کو یہ کہہ کے جاتا ہے کہ یہ سال میرے گھر میں ہی رہے گی یا یہ کہ ہمیشہ ہی میرے گھر میں رہے گی جیسے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پہلے شور فوت ہو گیا اب اولاد بھی ہے بیوی بھی ہے تو اسی گھر میں رہتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی مشکلات ہیں اس کو اور یہ سال کے لیے مزید کہہ بھی جاتا ہے تو اچھی بات ہے سال سے زیادہ کے لیے کہہ جاتا ہے اچھی بات ہے ہمیشہ کے لیے اس بیوی نے اسی کے گھر میں رہنا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں حکم اپنے طور پر اب بھی باقی ہے کہ احسان کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کر کے جانا چاہیے <clears throat> بعض لوگ احسان کا معاملہ یوں کرتے ہیں کہ اس میں شریعت کا حکم توڑتے ہیں اور بعض لوگ زیادتی کا معاملہ یوں کرتے ہیں کہ اس سے شریعت کا حکم توڑتے ہیں احسان کا معاملہ بعض لوگ کراچی کا ایک مسئلہ اس طرح ہوا اور بھی ہوں گے جو ہمارے علم میں کہ اس شخص کا آٹھواں حصہ وراثت کا وہ بیوی کے لیے تھوڑا بنتا تھا آٹھ لاکھ بنتا تھا فرض کرو اور سلس مال وہ بیس لاکھ بنتا تھا تو اس مرنے لگا ڈاکٹر نے کہا بات نہیں سکتے ہو بیوی کو طلاق دے دی اب ختم ہو گئی بیوی گویا کہ تو اس کے لیے اپنے مال میں سے تہائی مال کی وصیت کر کے گیا تاکہ بیوی کو زیادہ پیسہ ملے اور آٹھواں حصہ جو بیوی ہونے کی حیثیت سے میں مر چکا ہوتا تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملنا تھا جب اولاد ہو تو زیادہ نوازنے کے لیے یہ ہیلا کیا گیا یہ شرم جائز نہیں ہے اگر اسی مرض میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی اور وہی آٹھواں حصہ وراثت ملے گی بعض لوگ یہ تو احسان کے معاملے میں ہے بعض لوگ ضد کر کے بیوی کو کچھ نہیں دینا چاہتے ہوتے تو طلاق دے کے جاتے ہیں تاکہ ہماری وراثت میں سے اس کو کچھ بھی نہ ملے تو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 مجید نے بطور نصیحت کے ذکر کیا ہے یہ واقعہ حضرت موس علیہ السلاۃ وسلام کے بعد جو تیسرے نمبر پر پیغمبر حضرت حزقیل بن یوزا علیہ السلاۃ وسلام جو پیغمبر آئے تھے حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت عرص علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے پھر آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت یوشا بن نون علیہ السلام پیغمبر تھے پھر حضرت یوشا بن نون کے بعد حضرت حزقیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے یہ لوگ ایک جگہ پہ آباد تھے کہ وہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ وبائی مرض تعاون آ گئے تعاون بس سب لوگ مرتے جا رہے ہیں تعاون کی مرض کی وجہ سے تو ان لوگوں نے پوری بستی والوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ اس وبائی مرض سے تبھی بچ سکتے ہیں کہ جب سارے کے سارے اپنے اس علاقے کو بستی کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ میں آباد ہو جائیں اور وہاں پھر یہ وبائی مرض ہم پر اثر نہیں کرے گی بچ جائیں گے اسی کو قرآن مجید نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کر کے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے موت سے ڈرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں تھے بعض حضرات نے ان کی تعداد دس ہزار بعض نے اس سے زیادہ تعداد لکھی ہے یہ تو بات ہے امم سابقہ حضرت علیہ والسلام کے بعد تیسرے پیغمبر حضرت حزقیر علیہ السلام کے دور کی جو آپ سے بہت زمانہ پہلے کی بات ہے لیکن قرآن پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو تو آپ تو موجود نہیں تھے پھر کیسے فرمایا گیا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا یہاں مراد یہ ہے کہ جب ہم وہی کے ذریعے سے آپ کو قصہ بتا دیں تو وہ اتنا سچا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے اتنی صداقت والی بات ہے ہماری دوسری بصیرت سے متعلق ہے کہ جب ہم بتا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا اور وہ لوگ یوں بھاگے تھے موت سے اور موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کو موت ٹل وقت دے دیا گیا ہو تو لا رونا نہ اس سے دیر ہو سکتی ہے ولا استقدمون اور نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے بعض دفعہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے وہ تقدیر مبرم کی بات نہیں ہوتی معلق کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کہ اس شخص نے یوں نیکی کی تو اس کی زندگی کو بڑھا دیں گے اور اگر اس طریقے سے اس سے گناہ ہوا تو اس کی عمر کو گھٹا دیں گے تو بعض فیصلہ وہ تقدیر مبرم کا نہیں ہوتا اٹل کا مبرم کا معنی بالکل پکا معلق ہوتا ہے انسان کے اعمال کے ساتھ بعض دفعہ والدین کی خدمات یا اس طرح اور کام کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے وہ یہی ہے تقدیر معلق ہوتی ہے تو بڑھ جاتی ہے تو فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت سے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے تھے تو وہاں وبائی مرض آئی ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں سے نکل جائیں دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک علاقے میں جا کر رہنے لگے ادھر اللہ رب العزت نے موت والے فرشتے کو حکم دے کے بھیجا کہ ان سب پر موت کا فیصلہ میری طرف سے سنا دو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آواز سی آئی جو اس سب قوم نے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے وہ آواز سنی اور سارے کے سارے فوت ہو گئے مر گئے کوئی قریب والے لوگ جو گاؤں دیہات یہ وہ جو تھے ان کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا تو یہ تو ہزاروں کی تعداد میں لاشیں ہیں ان کو آپ کیسے سنبھالیں کفن دفن کیسے کریں وہ دیہات والے لوگ تو چند لوگ تھے بس ان کی سمجھ میں جو آیا انہوں نے اتنا کیا کہ ان سب کو تھوڑا اکٹھا اکٹھا کر دیا اور باہر ایک تھوڑی تھوڑی سی منڈیر بنا دی کہ بس یہ یہی ان کی قبر ہے یہی سب کچھ ہے حقیقت ان دیہات والوں کو بھی ان کی موت پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے حضرت حسقیل علیہ السلام اپنی تبلیغی ترتیب پر کسی اور گاؤں میں کسی اور کو سمجھا سمجھو کہ جب اس طرف آئے اس گاؤں کی طرف تو کوئی بندہ ہی نہیں گاؤں سارا خالی ہے بعد میں تو لکھا ہے کہ یہ اس ڈھونڈنے میں نکلے کہ یہ لوگ کہیں کس طرف ہجرت کر کے چلے گئے کچھ تو لوگ آباد ہوتے تو جب یہ چلتے رہے تو ایک جگہ پہ یہ سارے موت کی حالت میں ان کو نظر آئے اور اب اس وقت حالت یہ ہو چکی تھی کہ گل سڑ چکے تھے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ اگر آپ کے علم میں آپ کی قدرت میں اور آپ کے فیصلے میں مناسب ہو تو ان کو آپ زندہ فرما دیں اور پھر یہ میں بھی زندہ ہونا ان کا دیکھ لوں گا اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ آپ یوں آواز لگائیں یاریہ حل عظام البالغ بالیہ اے پرانی بوسیدہ ہڈیو ان اللہ یکمرو کے ان تج تمعی کہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ تم سب جڑ جاؤ دوبارہ جمع ہو جاؤ جب یہ صورت ہو گئی پھر حکم دیا کہ اب یہ کہو کہ اللہ حکم دے رہے ہیں گوشت اور وغیرہ ہڈیوں کے ساتھ جڑ جائے جب یہ ہو گیا تو پھر یہ کہا اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ آپ روح جسم کے ساتھ جڑ جائے دوبارہ سارے زندہ ہو گئے کسی کو فرمایا یہ تو موت سے بھاگ کر ادھر گئے تھے اور ادھر سارے اللہ رب العزت کے فیصلے سے مر گئے پھر پیغمبر وقت نے دعا کی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور پھر ان کی زندگی کا فیصلہ کر دیا ثم احیاهم دوبارہ ان کو زندہ کر دیا پھر حضرت حضیر علیہ السلام کی یہ بات ماننے لگے اور تابداری کرنے لگے پھر ساتھ ہی فلسطین کا کوئی علاقہ تھا جہاں پر جہاد کا ان کو حکم ہوا فی سبیل اللہ وعلم ان اللہ سمین علی کہ جہاد کرو قتال کرو کہ اللہ رب العزت جاننے والے تمہارے اعمال سے باخبر بھی ہیں سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں یہ عید جو اس میں آپ نے واقعہ سنا ہے اس میں درس یہ دینا مقصود ہے اللہ رب العزت کو کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا جب جس کا فیصلہ جس جگہ پہ موت نے آنا ہے وہ اسی جگہ پر موت آئے گی اسی ترتیب پر آئے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے رہی یہ بات کہ وبائی مرض جیسے کہ تعاون کی مرض ہے یا کوئی اور بیماریاں ایسی پھیل جاتی ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس علاقے سے بھاگنا نہیں چاہیے اور جو وبائی امراض میں فوت ہو جاتے ہیں لوگ وہ شہادت کا مقام پاتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہوتی یہ وبائی مرض اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی منظور ہوتا ہے اور بعض دفعہ کسی ناراضگی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سزا دینے کے طور پر یوں وبائی امراض کوئی مضر چیزیں زیادہ کر دی جاتی ہیں تاکہ لوگ متوجہ اللہ ہوں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور جو فوت ہو جائیں گے توبہ کرا کے تو ان کو شہارت کا مقام مل جاتا ہے چنانچہ حضرت علیہ السلام کے دور میں فرعونیوں کے اوپر مختلف طرح کی اس طرح کی آزمائشیں آئی تھیں جس کو پرانے مجید نے بیان کیا کبھی ٹڈیاں کبھی جوئیں کبھی مینڈا کبھی خون جن یعنی جیسے پانی پینے لگے وہ سارا خون کا خون ہو گیا ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں سب جو ہے وہ جوئیں جوئں کا بھرا ہوا ہے نظام پھر ایسے ہی ایک دفعہ میڈک کن ملا دیا یہ ساری چیزوں کے عذاب آئے تاکہ یہ لوگ سمجھیں وہ بادشاہ جو انا ربو کو مطالعہ کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی قوم کے اوپر یہ وہ کچھ ہو چکا ہے یہ وہ کچھ ہو چکا ہے تو وہ کیسا اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اپنی قوم اور اپنی مخلوق پر وہ ان کی زبان میں وہ اس طریقے سے کیوں کر رہا ہے اور خود وہ پریشان ہے کہ ادھر بستر اٹھاؤ تو ادھر مینڈک نکل رہے ہیں ادھر تو سارے جوئیں جوئیں ہیں ہی کون ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عملاً دکھایا تھا جو بادشاہ صرف اپنے ماتحت فوج کی طرف ہی نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ملکوں میں ایسی مصیبت بھی لاتے ہیں کہ تمہاری طاقت کہاں ہے پھر اس مصیبت کو دور کرو اس نے جب انب و کم کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں یہ مختلف وہ ایک کی تو تعویل کر لیں گے نا کہ یہ وہ نیچے والی پٹی کیا کہتے ہیں وہ زلزلے میں وہ نیچے جو پڑیاں ہیں وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی تو اس لیے یہ ایشیا یوں سریکٹر ہوا کر چلا جا رہا ہے تو یہ جو ہر جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں یہ کون سی پٹی ٹیڑھی ہو گئی ہے بادشاہ نہیں ہو تم تمہارے ماتحت فوج نہیں ہے پولیس نہیں ہے جب مدرسوں کو ملیمیٹ میٹ کرنا ہو تو اس وقت فوج میں حرکت آتی ہے اور کیا ان فوجیوں کا پولیسوں کا صرف یہی مقصد رہ گیا ہے کہ مساجد کو اور مدارس کو اور دینی لوگوں کو ختم کرنا ان کا یہ مشن ہوتا ہے کیا ملک کے بادشاہ کے اور ذمہ داریاں نہیں ہوتی کہ ملک میں امن دینا ہے یہ اللہ پاک ملکوں میں ایسے مسائل بادشاہوں کے غرور توڑنے کے لیے لاتے ہیں کہ تم لوگ مربت کو مطالعہ کہتے ہو اور اگر اپنے پاس سے تم مینڈک کو نہیں ہٹا سکتے ہو جو ہٹا سکتے ہو خون پیالے پیالوں میں ہر چیز میں خون ہی خون ہو گیا ہے تو یہ ہوتا عذاب ہے وبائی امراض یہ ہوتی مصیبت ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی کے فیصلے ہوتے ہیں تاکہ انسان عنابت اللہ کرے متوجہ اللہ ہو اور جو اپنی توبہ کے ساتھ فوت ہو جائے تو اس کو حدیث میں آیا کہ شہادت کا مقام ملتا ہے باقی اپنی کچھ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی وبائی امراض کا ہوتا ہے جیسے چوہے یا اس طرح کی چیزیں جو مضر ہیں ان کو گھروں سے بھگانا چاہیے دور رکھنا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فیصلہ ہوا کہ شام کی طرف چلنا ہے آپ کا دور خلافت ہے آپ نے چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ایک جماعت کی شکل میں شام جانے کا ارادہ کیا جب شام کے قریب ایک مقام ہے سرب اس پر پہنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت جو آگے شام کا علاقہ ہے اس میں تعاون کی مرض آئی ہوئی ہے بہت شدت کے ساتھ ہے اور لوگ مرتے جا رہے ہیں ہر روز دو چار بندے مر رہے ہیں ہر روز دو چار بندے مر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو کہا کہ یہیں رک جاؤ پڑاؤ ڈالو آپ کے ساتھ تو سب صحابہ کرام تھے تو پوچھا کہ کسی کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت فرمان موجود ہے ایسے موضوع پر ایسے موقع پر کہ جب کسی شہر میں وبائی امراض ہوں تو باہر والے لوگوں کے لیے ہدایت کیا ہے کسی کے پاس کوئی فرمان رسول موجود ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے عرض کیا کہ امیر المؤمنین میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے فرمایا کہ بتاؤ کا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس علاقے میں وبائی مرض پھیل جائے اس علاقے سے لوگوں کو بھاگنا جائز نہیں ہے اور باہر والے لوگوں کو اس علاقے کے اندر آنا جائز نہیں ہے یہ میرے پاس فرمان موجود ہے چنانچہ اس پر محدثین نے پھر شرح لکھی ہے کہ ان دونوں پہلوؤں میں انسان کے عقیدے کو ایمان والے کے عقیدے کو بچانا مقصود ہے جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ نہ بھاگیں جس پر جیسے فیصلہ ہے موت کا وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے لیکن باہر جب بھاگیں گے تو گویا کہ ایمان میں تجزب ہے وہ موت سے بھاگ رہے ہیں جس کو یہاں قرآن مجید نے بتایا الحمۃ اللہ جو رحم بہ ملوف الحضر الموت کہ موت سے بھاگے شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنے لگے فکار رحم اللہ موتو اللہ نے حکم فرمایا سارے مر گئے تو موت سے نہیں بھاگ سکتے ایک یہ دوسری بات یہ حکمت دیکھی ہے کہ موت سے وہ بھاگ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے بعض لوگ تو بھاگ جائیں بعض نہ بھاگ سکیں بعض کے ویزے حاجی صاحب لگے لگائے ہوتے ہیں جیسے ہی ایئرپورٹ پہ جائیں پر موت لگ جائے گی وہ بھاگ جائیں گے اور وہ غریب لوگ کیا کریں گے ان کے پاس تو پنڈی جانے کا کرایہ نہیں ہے تو وہ کیسے بھاگیں گے اس لیے حکم فرمایا کہ جب بھاگنے کی اجازت ہوتی تو امیر بھاگ جاتے غریب ادھر بیچارے گلے سڑتے رہتے پتنی وہ بھی ادھر ہی جاتے مر جائیں گے لیکن کفن کفن ایک بد امنی یہ ساری ترتیب خراب ہو جائے بھاگنے کی اجازت نہیں ایک تو موت سے جو بچنا مقصد ہے وہ بھی نہیں بچ سکتے پھر بھاگنے میں یہ ترتیب غلط ہو جائے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ فل جملہ موت کسی پر تو آئے گی ہو سکتا ہے وبائی مرض آئے اور اس وبائی مرض کے پھیلنے میں بعض کی کی موت اللہ پاک نے یوں ہی لکھی ہے اور بعض موت نہیں لکھی ہوتی کئی لوگ مر جاتے ہیں نہیں مرتے تو یہ جو بار بار کر جائیں گے ہو سکتا ہے ان میں سے بعض لوگ وہ بھی ہوں کہ جن کے بارے میں وبائی مرض میں رہ کر بھی موت کا فیصلہ نہیں تھا تو باہر چلے گئے اور وہ موت کا فیصلہ نہیں تھا وہ بچ گئے تو دل میں یہ خیال آئے گا کہ اچھا ہوا ہم وہاں سے بار آئے کہ موت سے بچ گئے یہ شرک ہے موت سے یوں کہاں بچ سکتا ہے اس لیے عقیدے کی حفاظت کی ترتیب کی کہ کوئی نہ نکلے گا اور جس نے بچنا ہے وہ اللہ کے فیصلے میں بچ جائے گا جس نے مرنا ہے وہ مرے گا اور جو باہر والے لوگ ہیں ان کو حکم فرمایا کہ آپ باہر ہی رہو اور وبائی مرض کے شہر کے اندر نہ ہو ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی جگہ میں بھی جہاں کوئی تکلیف ہو خواہ پریشانی ہو تو اس تکلیف اور پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو دور رہو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو ہاں ایسی تکلیف کہ جس میں آپ کو کامیابی کا ذن غالب ہے اس تکلیف کو برداشت کرو اور میدان میں آؤ جیسے جہاد اور کتاب کی بات ہے لیکن اس میں بھی اصول ذاتے کو کرکھی اللہ کم سو ہو دو سو ہو پھر میدان میں آؤ تم ایک ہزار ہو وہ دو ہزار ہو اور ان شاء اللہ پھر جانے والے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے پھر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو ورنہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جو باہر لوگ ہیں ایک تو بات یہ کہ وہ اپنے آپ کو مصیبت سے بچائیں مصیبت والی جگہ میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کی موت یوں ہی لکھی ہو تو چند دنوں میں موت نے آ جانا ہے اور وہ باہر والے لوگوں میں سے بھی کسی کا ایسی موت لکھی تھی وہ اس وبائی مرض کے اندر آ گیا مر گیا تو لوگ کہیں گے جو بچ گئے کہ وہاں سے اگر یہ اندر نہ آتا تو نہ مرتا یہ وہاں باہر سے اندر وبائی مرض میں آ گئے اس لیے اس کے اوپر موت ہو گئی تو یہ بھی عقیدے کی خرابی کی بات ہے تو وبائی امراض میں جو ہوں وہ وہاں سے باہر نہ بھاگیں اور جو باہر میں ہوں وہ وبائی امراض والے شہر میں نہ آئیں یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ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 کی معیت میں تو آخر میں قاتل فی سبیل اللہ وعلم ان اللہ سمیع علیم کی عید آئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو کتاب کرو اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں یہ آپ لوگوں کو یقین ہو کہ وہ سننے والے جاننے والے ہیں جو ہم کر رہے ہیں جس ترتیب سے جس نیت کے ساتھ وہ سب اللہ کو معلوم ہے وہاں آخر میں گویا کہ کتال فی سبیل اللہ کی بات آئی تو اسی کی مناسبت سے منز الزی یقر اللہ کرزن حسنا کی عید ہے کہ کتال میں صرف جانوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں اموال کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہو وہ قرض حسنہ کے طور پر ہو اس مناسبت سے قرض حسنہ کی ہے جہاد اور کتاب کے بعد ذکر فرمائی علماء نے لکھا ہے کہ دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے تین جماعتوں کا مل کر چلنا ضروری ہے ایک نیک لوگ صاحب سروت مالدار نیک مالدار لوگ دوسرے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے علماء وغیرہ اور تیسرے جو عمل جہاد کر رہے ہوں وہ لوگ یہ تین جماعتیں جب کام میں مصروف ہوں گی اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے فیصلے فرما دیں گے کہ انفاقی سبیل اللہ والے لوگ بھی اس میں خوب گویا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جو عملاً کام کر رہی ہے جماعت بالفعل اس کو مدد کریں اور ساتھ جو سمجھدار پڑھے لکھے علماء ہیں وہ لوگوں کی دینی اصلاح اور تربیت کریں کہ اس ترتیب پہ مال کمانا ہے ایسے دینا ہے ان کو دینا ہے یوں خرچ کرنا ہے یہ تینوں جماعتیں مل کر جب چلیں گی تو اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے فیصلے فرماتے ہیں تو اسی مناسبت سے فرمایا منزل لذی یقرض اللہ قرض حسنا یہاں منزلزی کے عنوان سے یہ جملہ خبریہ لایا ہے کہ اس میں امبیاز یعنی ترغیب دی جا رہی ہے کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنا دیتا ہے جو دے گا تو ذائق لہو عذاف کثیرہ ہم اس کو دگنا دیں گے اور دگنے کے ساتھ پھر کثیرہ کی صفت کی ضرورت نہیں تھی یعنی دگنا دیں گی اور دگنا بہت زیادہ کثیرہ یعنی دگنے کی بھی کئی دگنے پھر کہاں اس کا حساب نہیں ہے کہ وہ وہ حساب حضرت ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ اور صاحب کی تشریح میں اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایاض آفن کثیرہ کہ میں ایسے قرض حسنہ دینے والے کو دگنا دوں گا بہت زیادہ تو جو اللہ کی نظر میں دگنا اور بہت زیادہ ہے اس کی گنتی کون کر سکتا ہے جس کو اللہ نے فرما دیا دگنا دوں گا بہت زیادہ ہے اس کی وہ گنتی میں نہیں آ سکتا قرض حسنا عام ہماری گفتگو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے قرض حسنا کی تعریف اللہ کے راستے میں مال دے دینا اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے خالص دین کے کام کے لیے جس میں بغیر راستے کے دین کی خدمت مقصود ہے وہ قرض حسنہ ہے اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ بغیر احسان جتلائے بغیر اس سے نفع حاصل کیے خالص تن دین کا کام کر رہا ہو اس کو دے دینا خواہ جہاد میں ہے خواہ کوئی بھی یہ قرض حسنہ ہے یہ بس آخرت میں اس کا کوئی غائف الح کثیرہ ہے دوسری تعلیم قرض حسنہ کی لل عباد ہے کہ جو عام معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو قرضہ دیتے رہتے ہیں وہ بھی اس ترتیب پر قرضہ دیں کہ وہ قرض حسنہ ہو کیسے وہ دیں تو قرض حسنہ ہوگا کوئی ضرورت مند ہے اس نے قرضہ مانگا ہے اس کو قرضہ دے دیا جائے اور ساتھ یہ نیت ہو کہ بس جب اس کو آسانی ہوگی مجھے دے دے گا اور وہ بندہ کبھی سہولت بھی مانگے کہ میں اس تاریخ کو دینے سے نہ دے سکا تھوڑی مہلت سے دے دوں گا تم مہلت دے دے اور یہ شخص قرض دینے والا اس سے منتقل ہو جائے اس سے فائدہ کوئی مربوز نہ رکھے یہ قرض حسنا ہے اگر کسی کو قرض دیا جیسے دیہاتوں میں لوگ قرضہ دیتے ہیں پھر اس کو ایک دن جس کو قرضہ دیا نا اس کو کہتے ہیں کل گئی ذرا فصل کی کٹائی ہے آ جانا تو وہ انکار کہاں کرے گا وہ تو مرہون منت ہے نا وہ آ جائے گا ایسی کل مکان کی چھت کے اوپر کچھ کام ہے تو آپ آ جانا وہ آ جائے گا نہیں پھر ثواب نہیں ہے قرض کا ثواب ہے جب اس سے کوئی کام کوئی فائدہ مقصد نہ ہو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال میں آتا ہے کہ کسی کو قرضہ دیتے تھے تو اس کی مکان کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں وہ فائدہ حاصل کرنے والی بات نہ آ جائے اس ترتیب پر ہاں وہ نہیں ہے تو معذرت کہ میں نہیں دے سکتا ہوں لیکن اگر کسی نے قرضہ دیا تو فرمایا کہ صدقے کا ثواب ہے جب تک اس کے پاس رہے گا اور ایک مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں ایک وہ شخص اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا جس کی کوئی خاص نیکی نہیں تھی جب پوچھا گیا کوئی خاص نیکی اس کی کیا تھی تو بتایا اس کی اتنی نیکی ہے اس نے اپنے ماتحت عملے والوں کو نوکروں کو یہ کہا ہوا تھا کہ جن لوگوں نے میرا قرضہ دینا ہے نا وہ جب آپ لوگوں سے مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو بس اسی مہلت کی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی منزل اللہ قرض اللہ قرض حسنا فیضاعف له اضافن کثیرہ ابو عثمان مہدی ہیں رحمہ اللہ تعالی یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد ہیں یعنی ایسا ہوتا ہے نا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نقل کی ہیں ایسی حضرت ابو حریرہ کے جو شاگرد ہیں جو حدیث نقل کرنے والے راوی ہیں ان میں سب سے بڑے ابو عثمان نہدی ہیں ان کو مدینہ تجربہ ہی یاد ان کو کسی ساتھ میں بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نکل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک درہم کوئی اخلاص کے ساتھ دے دے خود ضرورت ہے اس کو پھر بھی اللہ کے لیے اس نے ایک درہم دے دیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ نیکیاں دے گا یہ ابو عثمان نادی کہتے ہیں میں حران ہوا کہ میں تو بڑا خاص شکل دوں حضرت ابو حریرہ کا اور میں نے یہ حدیث نہیں سنی چنانچہ کہتے ہیں میں نے پتہ کیا کہ اس وقت ہمارے استاد کہاں ہیں تو وہ کسی حکومت کی طرف سے کسی کام کے سلسلے میں بسرا میں تھے میں نے سفر کیا کہ یہ حدیث مجھ سے کیسے رہ گئی مجھے تعجب ہوا اور میں بسرہ پہنچ گیا جب میں بسرہ میں پہنچا اور ساتھیوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو حدیث حضرت ابو رحا نے بیان کی ہے لیکن اس وقت حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ حج کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا بسرا جانے کا صرف اس حدیث کو بغیر واسطے کے حاصل کرنا چاہتا تھا جب بسرا پہنچا تو استاد صاحب موجود نہیں ہے حج کے سفر کے لیے چلے گئے خالص اسی حدیث کو کہ بغیر درمیان میں واسطے کے بغیر میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنوں میں سیدھا مکہ پہنچا جب مکہ پہنچا تو میں نے بات کی کہ حضرت اس طرح بسرا والے لوگ کہتے ہیں یوں کہتے ہیں تو مجھے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نادی اس میں تعجب کی کیا بات ہے میں نے تو وہ حدیث بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ ایک درہم اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو دو لاکھ کا ثواب ملتا ہے تم ایک لاکھ کو کافی کر رہے ہو اور میں نے وہ حدیث بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ جس نے ایک درہم اللہ کے راستے میں دیا تو ایک لاکھ ثواب ملے گا بدل ایک لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے تو حضرت کال احباب مشہور ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ان کے سامنے حدیث آئی کہ اللہ رب العزت نے جو انما الصابرون اجرهم بغیر حساب الله قرضا حسنا کہ اللہ پاک قرض حسنا جو اللہ پاک کو دے اس کو خوب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو کہا کہ کتنے گنا دیں گے تو کسی نے بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اور اس میں دو لاکھ اور ایک لاکھ اس طرح کی روایات بھی ہیں تو کہاں ہم جنت منزل بالکل اللہ قرض حسنا ہیں تو فیوزائف اضافن کثیرہ ہے کتنا گناہ کریں گے دس گنا ہو جائے گا فلاح عشر امسا لیا قرآن مجید کی عید ہے کہ کوئی ایک نیکی کرے تو فلاح عشر امسا رہا ہے اس پر ایک دوسرے صحابی نے بتایا کہ حضرت میں نے حدیث سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے کل اللہ احد یہ قرآن مجید کی صورت دن کو پڑھ لی تو ایک محل یاقوت کا تجار ہوتا ہے اور ایک مال ہیرو کا تیار ہو جاتا ہے جو لاکھوں سے کہیں زیادہ ہے آپ کو اس پر تعجب ہے اور وہ ایت نہیں آپ نے سنی انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب کہ دینی راہ میں جس نے جتنا صبر کیا اس کو بغیر حساب کے اللہ پاک عطا کرتا ہے تو من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیا کہ بس فون صلی اللہ کے لیے ہے اس میں درمیان میں نہ ریا مقصود ہے نہ میری شہرت ہو جائے یا لوگ یہ کہیں کہ یوں سخی ہوتا ہے نہ ہو گئے نہ کثیرہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا دیتے ہیں بہت زیادہ اللہ و یافس اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جس کو رزق کم دے دے اور جس کو رزق زیادہ دے دے اور اسی کے فیصلے ہیں یہی وجہ ہے امام ہیں ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جو مشہور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ جہاں بیوی بچوں کے وہ شادیوں کے کف بیان کرتے ہیں نا کہ یہ رشتہ یوں کف ہے یوں کف ہے تو بعض حضرات نے مالداری کو کف لکھا ہے کہ لڑکی مالدار ہے تو لڑکا مالدار ہونا چاہیے یہ کف برابر ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ مال کف نہیں ہے یہ ابو یوسف وہ ہے کہ جس کے گھر میں پوری چیزوں کو بیچ دیا جاتا تو ایک درہم کی مالیت بھی نہ ہوتی اور اب ابو یوسف یہ ہے کہ وہ اگر سلطنت ہارون سے یہ کہہ دے کہ میرے حوالے کر دو تو حوالے ہو جائے گی تو المال ورا ہوں ایک وقت تھا کہ سب یوسف کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج ہے کہ دین کی برکت سے اللہ نے اتنا دیا ہے لہٰذا کف نہیں ہے اللہ و یقصد کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں تو فرمایا اللہ حسنا کون ہے وہ شخص اس میں ترغیب کی بات ہوئی ہے ایک ہوتا ہے میں اور بات ہوتی ہے اس پر بھی سمر آتے ہیں کہ امر کو مان لیا ایک ہے ترغیب کی بات اور ترغیب کی بات مان لینے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے اگرچہ کوئی نہ مانے کوئی نہ مانے تو اس پر تو تمبی زجر ڈانٹ نہیں ہوتی ترغیب کی بات میں لیکن آدر میں جب امر آ گیا وہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اس کو ماننا ہی ماننا ہوتا ہے اور کسی نے نہیں مانا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے چنانچہ غزل بدر میں ترغیب تھی غزوہ بدر میں ترغیب تھی کہ جو ساتھی خوشی کے ساتھ آنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ ہم کفار کی اس جماعت کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ شام کے کاروبار میں جتنا نفع ہوگا وہ سب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے آپ نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ آنا چاہے تو آ جائے بہت سے لوگ نہیں بھی گئے چودہ پندرہ سال تین سو تیرہ تین سو تیرہ کے لگ بھگ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے لیکن اتنی فضیلت ہوئی اتنی فضیلت ہوئی اعلان ہو گیا کہ جو بدر میں میرے پیغمبر کے ساتھ شریک تھے اس کے بعد ان سے کوئی غلطی گناہ کوئی خطا بھی ہو جائے تو وہ معافی یہ جنتی بات تو ترغیب کی تھی بات تو ترغیب کی تھی انعام اتنا بڑا ملا بعض صاحب سیر نے لکھا ہے کہ مستدوں کے قبولیت کے مراحل مرحلے تو کہا کہ بدر کے تمام صحابہ کرام کے نام پڑھ لو جتنے حضرت ابو بکر ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں پڑھتے جاؤ سب بدرین کے نام پڑھ لو ادھر اللہ رب العزت جب سنتے ہیں کہ میرے بدر کے مجاہدوں کا نام پڑ جا رہا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگ لو اتنی ان کی فضیلت ہے تو یہ ترغیب کی بات ہے اچھا تہجد کی بات ترغیب کی بات ہے آرڈر نہیں ہے لیکن ادھر فضیلت اتنی دے دی کہ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص تہجد کا پابند ہے تاجت کا ہے ہم اس کو اس وقت تک وفات نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس کو اپنا پکا ولی بنا لیتے ہیں جب پکا دوست ہو جاتا ہے پھر اس کی وفات کے فیصلے ہو جاتے ہیں ترغیب کی بات اگرچہ بعض رحمہ کا تو تھوڑا سا اس میں مسئلہ تھوڑا سخت ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں کہ عام لوگوں کے لیے تو تحجت سنت ہے لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تہجد سنت معدد ہے یہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کبھی کبھی اس طرح ہو گئی ہے ورنہ پوری زندگی میں یوں رہی نہیں ہے تو اس میں آپ کے لیے تو امر کثیر آیا لیکن عوام کے لیے ترغیب کی بات آئی کہ فضیلت کی بات ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو جوف آخر جو آدھی رات کے آخری حصے میں آدھی رات گزر گئی اس کے بعد جو آدھی ہے اس کے پھر آخری حصے میں اس وقت صحیح نیند آتی ہے اور حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ تم تم نام علی کلئی طویل شیطان کہتا ہے سو جا ابھی کافی وقت ہے علی کلئی طویل آپ کے اوپر کافی رات ہے ہو جاؤ گے اٹھ جاؤ گے اور اس وقت ایک شخص مقابلہ کر کے نیند کا اٹھ رہا ہے وہ گرمیوں میں یہ مقابلہ ہے کہ رات چھوٹی ہوتی ہے نیند پوری نہیں ہوتی اور سردیوں میں یہ مقابلہ ہے کہ بڑی پیاری نیند ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے بستر گرم ہوتا ہے تحجت پڑھنے والے کا تو مجاہدہ یہ مسلسل ہی جاری رہتا ہے شوق ضبط شوق میں دن رات مکش وہ مجھ کو دل مجھ کو میں دل کو پریشان کیے جا رہا ہوں کہ کون سا ایسا وقت آئے گا کہ میرے لیے صحیح نیند بھی پوری ہوگی اور پھر تحجد کے لیے بھی آسانی سے اٹھ جاؤں گا آسانی سے اٹھ جانا تحجد کے لیے نہیں ہوتا اس میں مجاہدہ ہے تو یہاں بھی ترغیب دی منزل لذیذ قرض اللہ قرض حسنا کون دے سکتا ہے اللہ کو قرض حسنا پھر اس کو ہم خوب دیں گے اور یاد رکھو آج مال ہے تمہارے پاس یہ بھی اللہ نے دیا ہے کل نہیں ہوگا وہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں وہ الہی ترجعون تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے جب یہ ایت کریمہ سنی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے عرض کیا کہ حضرت میرے دو باغ ہیں اور بڑے اچھے ہیں میں دونوں اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کے راستے میں دے دو ایک اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے لیے رکھ لو چنانچہ انہوں نے ایک وہ باغ اللہ کے راستے میں دیا جو سینکڑوں کھجور کے پھلاور درخت اس میں تھے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرضہ جب کسی کو دو تو اتنے ہی پیسے واپس کرو جتنے دیے ہیں اس میں اضافے کی پہلے سے شرط نہ لگے ورنہ سود ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص قرضہ واپس کرتے وقت کچھ اور اضافی طور پر کچھ دے دیتا ہے تو جو پہلے سے طے نہیں تھا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں ثواب زیادہ ہے بعض رات نے اسات کریمہ کے نزول کے وقت یہ تفسیر لکھی ہے کہ بعض لوگ تو ایسے جو بے دین تھے یہ کہنے لگے کہ اللہ جی مقروض اللہ جی غریب ہو گیا ہم غنی ہیں اللہ ہم سے مانگتا ہے بعض لوگ ایسے کہ زیادہ حریص ہو گئے زیادہ مال جمع کرنے لگ گئے ہاں جو مسلمان معتدل بات کو ماننے والے تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں خوب دینے کے پروگرام بنا لیے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد میں چندہ جمع کرنے کی ترتیبیں شروع کر دی ہیں تاکہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص نے ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیا تو حشر و امثال ہے اللہ پاک اس کو دس گنا عطا فرمائے گا اس طریقے سے یہاں جو قرض حسنہ کا لفظ آیا ہے حقیقت میں تو یہ قرض ہے نہیں اللہ سارا مال ہی اللہ کا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ نے دیا ہے پھر اللہ ہم سے قرض جو مانگ رہے ہیں یہ مجازن لفظ استعمال کیا گیا ورنہ تو اللہ تعالیٰ آرڈر کے ساتھ یہی حکم کر دیں کہ سب مال اللہ کے میرے راستے میں دے دو تو اللہ ہی مالک ہیں اس مال کے دے دینا واجب ہوگا ضروری ہوگا اس پر عمل کرنا تو یہاں مجازن قرض حسنہ کہا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے وہی تم مجھے دے دو تو کہ خوشی سے دیتے ہیں یا بخل ہے تو بخیل تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل آدمی کو بالکل ہی ناپسند کرتے ہیں اور سخی آدمی کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے چنانچہ مثال دیتے ہیں بعض بزرگ کہ جیسے والد ہی اپنے بیٹے کو کچھ مال دیتا ہے اور پھر اس کو کہتے ہیں بیٹے یہ مجھے ٹافی دو دو چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس میں کیسے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے جب انسان کو دیتے ہیں پھر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مما رزقنا ہم ینفقون جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں یا اس میں بخل سے کام لیتے ہیں تو بخیل اللہ کو پسند نہیں جو اللہ کے مال کو جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے حکم پر دے گا خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ علی ترجعون تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا یعنی ہر چیز کا حساب و کتاب سامنے آ جائے گا خیر و شر کل سامنے آ جائیں گی جی